بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والفجر فجر کی قسم وليال عشر اور دس راتوں کی والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی واللیل اذا یسر اور رات کی جب رخصت ہونے لگے هل ذلك قسم حجر بے شک یہ چیزیں عقل بندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا ارم ذات العماد جو ارم کہلاتے تھے دراز قد التي لم يخلق مثلها في البلاد مانند ستونوں کے کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے وفرعون ذی الاوتاد اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخے رکھتا تھا الذین طغوا فی البلاد یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے فاکثروا فیہا الفساد پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے فصب علیہم ربک سوط عذاب تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا ان رو بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے نو اد مدل رب فکر ہوں فل رب اکرمن مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی ربی اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا بل لا تكرمون اليتيم یوں نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے ولا تحاضون على طعام المسكين اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو وتأكلون التراث أكلا لما اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو کل ادل اب دک یوں نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اج ربك والملك صفا صفا اور تمہارا پروردگار جلوہ فروز ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے وجیء یومئذ بجہنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا يقول يا ليتني قدمت لحياتي کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح اسے جکڑے گا یا النفس المطمئنة اے اطمینان والی جان الى ربك جانا اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فی عبادی سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا وَدُخُلِي جَنَّتِي اور میری بہشت میں داخل ہو جا